پھر جب انہوں نے ممانات کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بند رے دھتکارے ہوئے